خود بلال بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو مسجدوں میں جو ان کے حصے ہیں ان کے حصول سے انہیں نہ روکو بلال نے کہا اللہ کے قسم ہم ان کو ضرور روکیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہتا ہے ہم انہیں ضرور روکیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو پچانوے